مرتبہ کا قصہ ہے ایک دور دراز گاؤں میں دو ہنر مند کاریگر رہتے تھے ان کا نام تھا جیمس اور ایلیکس وہ بہت اچھے دوست تھے اور ان کا پسندیدہ کام تھا مٹی سے تراش کر نایاب چیزیں بنانا انہوں نے بنائے کھلونے کھڑے برتن چمچ کانٹے اور ساتھ ہی بہت کچھ خیر کیونکہ یہ چھوٹا سا گاؤں تھا جیمس اور ایلیکس کو اپنے کام سے بہت کم آمدنی ہوتی تھی زیادہ قیمت ادا کرنے کی لوگوں کی حیثیت نہیں تھی پر جیمس اور ایلیکس نے کبھی شکوا نہیں کیا بلند آواز میں تو بالکل نہیں جیمس سیکھو ایک مرتبہ ایک ہی چیز پر مرتکز رہنا تمہیں اپنی قابلیت کا علم ہونا چاہیے ایک مرتبہ جب تم سمجھ لو کہ ایک چیز ختم کرنے میں تمہیں کتنا وقت لگے گا تو اگلے گراہک کو مال پہنچانے کی تقریباً صحیح تاریخ دے سکتے ہو نہیں میں ٹھیک ہوں میں یہ کر سکتا ہوں ہمیں اور چیزیں تراشنی ہوگی اور زیادہ دولت کمانے کے لیے ایک مرتبہ جب میں کل کا بقایا کام مکمل کر لوں تو میں ان نئے آرڈر کو شروع کروں گا جو آج آئے ہیں میں تمہاری پریشانی سمجھ سکتا ہوں میرے دوست لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا اگر تم صحیح وقت پر اپنا کام گراہک کو نہ پہنچا سکو تم خود کو کشیدگی میں معطلا کر رہے ہو <laughs> مجھے کچھ نہیں ہوگا الیکس میری فکر مت کرو الیکس <sighs> ارادے کا پکا اور مرتکز فنکار تھا ہر مرتبہ جب وہ کوئی شے بنانے کے لیے اٹھاتا تو اسے پہنچانے کے لیے وہ وقت پر اسے مکمل کرتا اسی لیے وہ ایک وقت پر ایک ہی کام کرتا یہ بات اس کے لیے مددگار ہوتی کہ جو کام اس کے سپرد ہے اس پر وہ مرتکز رہ سکے اور وقت پر کام مکمل کر سکے پر جیمز بالکل بھی مرتکز نہیں تھا وہ کبھی کسی کو انکار نہیں کرتا اور مسلسل کام میں ہی مشغول رہتا وہ ایک ساتھ بہت سی کام لے لیتا اور کبھی انہیں وقت پر نہیں پہنچا پاتا ایک مرتبہ کچھ سیلانی ان کے گاؤں میں آئے او واہ یہ ہاتھی تو نایاب لگتا ہے اس کی قیمت کیا ہے اس کی ہوں گی چاندی کے دو سکے کیا بس اتنا ہی تمہارے خیال سے اس چیز کے لیے اتنی کم قیمت لگانا کیا جائز ہے ہم یہی قیمت یہاں پر ہر ایک سے لیتے ہیں یہاں کے گاؤں والے زیادہ دے نہیں سکتے پر میں اس سے زیادہ آپ سے لے نہیں سکتا جو ان سے لیتا ہوں مجھے تمہاری ایمانداری پسند آئی پر تمہیں اپنے ہنر کے لیے یہاں معقول قیمت نہیں مل رہی اس ریگستان کے اس پار ایک بہت بڑا شہر ہے تم اپنی دستکاری وہاں بیچنے کے لیے کیوں نہیں لے جاتے وہاں لوگ یقیناً تمہارے ہنر کے لیے زیادہ قیمت مہیا کرائیں گے تمہیں زیادہ منافع ہوگا او یہ بات ہے کیا میں یقیناً اس کے بارے میں سوچوں گا شکریہ اس لڑکی نے دو چاندی کے سکے دیے اور ہاتھی خرید لیا اس رات جیمز تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو میں دو راتوں سے سویا نہیں میں نے اپنا سارا کام ختم کر لیا ہے مجھے اب بہت بڑھیا لگ رہا ہے یہ تو بہت ہی اچھا ہوا سنو تمہارے خیال سے کیا ہمیں اپنی دستکاری کے نمونے بڑے شہر میں لے جانا چاہیے ہم یہاں کافی نہیں کما رہے ہیں اور یہاں پر کام بھی زیادہ نہیں ہے میں اس بابت تم سے اتفاق رکھتا ہوں شاید تم صحیح ہو پر یہ ایک بہت بڑا ریگستان ہے ہم اسے کیسے پار کریں گے میں نے کافی دیکھے ہیں ہر کچھ دن بعد جو ریگستان کو پار کرتے ہیں وہاں بہت سے اونٹ اور گاڑیاں ہوتی ہیں اصل میں ایک کافلا تو کل بھی جانے والا ہے ہم ان کے ساتھ ریگستان پار کر سکتے ہیں یہ درست ہے میں نے سنا ہے کہ ریگستان کے اس پار بہت سے دولت مند لوگ رہتے ہیں ہاں، شاید مجھے ایک خوبصورت دلہن بھی نصیب ہو جائے اور میں وہاں ہمیشہ پرسکون رہ سکوں کسے پتا <laughs> یہ سچ ہے اب تم آرام کرو اور اچھے سے آرام کرو تمہیں اپنی نیند مکمل کرنے کی ضرورت ہے ہم کل صبح کافلے کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے اس رات جیمز اور ایلیکس سکون سے سوئے اگلی صبح انہوں نے اپنی گاڑی میں اپنی نایاب چیزیں کھانا اور بہت سا پانی بھر لیا یہ ایک بہت لمبا سفر ہونے والا تھا اور انہیں اس کے لیے مستعد ہونا چاہیے تھا سفر پر زور امید کے ساتھ شروع ہوا جیمز اور ایلیکس پر امید تھے اور وہ بڑے شہر میں اپنا مستقبل آزمانے کے لیے جوش سے بھرے تھے انہوں نے گفتگو کی کہ وہ کیسے اور زیادہ دولت کما سکتے ہیں نئے ہنر سیکھ سکتے ہیں وہ اور زیادہ نمونے اور نایاب چیزیں تعمیر کریں گے قافلہ دوپہر کو کھانے کے لیے رکا اور رات کو رات کے کھانے کے لیے یہ سفر کچھ دنوں تک چلتا رہا پر تپتی دھوپ ناقابل برداشت تھی یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہمیشہ اتنی ہی گرمی ہوتی ہے میرے خیال سے تو نہیں مجھے پانی چاہیے ہم بہت سا پانی لے آئے تھے پر وہ اب ختم ہو رہا ہے یہ کیا یہ گرمی ہمارا سفر بہت ہی دشوار بنا رہی ہے جیمس صحیح کہا اور ہمارا پانی بھی ختم ہو رہا ہے بات یہ تھی کہ یہ کھڑے جو مسافر ساتھ لائے تھے مٹی کے بنے تھے اور اچانک گرمائش کے بڑھ جانے سے یہ گھڑے اور زیادہ پانی لگے تھے ہم کیسے جیئیں گے اگر سارا پانی ختم ہو جائے گا ابھی بھی شہر پہنچنے کے لیے دو دن لگیں گے میرے پاس ایک تجویز ہے ہم کیوں نہ پانی تلاشنے کے لیے خدائی شروع کرے او ہاں مجھے یقین ہے اگر ہم کافی گہرا کھودیں گے تو ہمیں کہیں نہ کہیں پانی تو مل ہی جائے گا یہ صحیح ہے چلو ایک جگہ کا انتخاب کریں اور وہاں کھودنا شروع کریں لوگ اپنے اونٹوں کو وہاں لے گئے اور ایک جگہ پر رک گئے کیا تمہیں یقین ہے ہمیں یہاں پانی ملے گا ہمیں تبھی اس کا علم ہوگا جب ہم کھودیں گے اور کافی گہرائی تک کھودیں گے مسافر زمین میں ایک گڈھا کھودنے لگے وقت گزرتا گیا پر پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا میں نے تم سے کہا تھا یہ فضول ہے ایک ریگستان میں پانی ڈھونڈنا ناممکن ہے دیکھو یہ مشکل ہے جیمز لیکن ناممکن نہیں ہے ہمیں بس کام جاری رکھنا ہوگا آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے مسافر کھدائی چھوڑنے لگے وہ سب بہت تھک گئے تھے وہ واپس اپنی گاڑیوں پر گئے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ہاں، کچھ دیر بعد میں تمہاری مدد کروں گا ٹھیک ہے مجھے کچھ دیر آرام کرنے دو اوہ oh, جیمز میں بہت تھک گیا ہوں شاید ہمیں کچھ دیر رکنا چاہیے تم جاؤ اور کچھ دیر آرام کر لو میں کچھ دیر اور کھو دوں گا ایلیکس واپس اپنی گاڑی پر گیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا فوراً ہی تپتی دھوپ اور جسمانی مشقت کی وجہ سے اسے نیند آ گئی کچھ دیر کے بعد ایک مسافر جیمز کے پاس آیا hey, تم طاقتور لگتے ہو تم بنا رکے اسے کرتے رہے ہو پر تمہیں حقیقت بتاؤں میرے خیال سے ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کیا معنی ہے تمہارے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی پانی ہے مجھے ایک جگہ معلوم ہے جہاں یقیناً ہمیں پانی مل جائے گا سچ مچ کہاں مسافر نے وہ جگہ کھودنے کے لیے جیمز کو دکھائی اور خود گاڑی میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا جیمس نے کچھ فٹ گہرا کھودا پر اسے پانی نہیں ملا کچھ دیر کے بعد ایک اور مسافر اس کے پاس آیا تمہیں یہاں کس نے کھودنے کے لیے کہا کیا تم احمق ہو ٹھیک وہاں پر وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں آسانی سے پورا جھرنا مل جائے گا کیا یہ حقیقت ہے وہ جگہ کہاں ہے بس اسی طرح جیمس نے اپنا فاوڑا اٹھایا اور کچھ فٹ کے فاصلے پر ایک گڈھا کھودنے چل پڑا پھر سے اس نے ابھی کچھ فٹ ہی تھا کہ ایک اور مسافر نے اسے ایک اور جگہ کے بارے میں اطلاع دی جس میں شرطیا نیچے پانی تھا یہ کئی گھنٹوں تک چلتا رہا زمین گڈھوں سے بھر گئی تھی اور ان میں سے کوئی بھی اتنا گہرا نہیں کھدا تھا کہ اس سے پانی باہر آتا جب ایلیکس کی نیند کھلی تو وہ حیران رہ گیا جیمز یہ تم کیا کر رہے ہو پانی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ مسافر مجھے مشورہ دیتے رہے کہ مجھے پانی کہاں ملے گا میں نے زمین میں اتنے سارے گڈھے کھود دیے پر وہاں ایک بوند بھی پانی نہیں ہے میں اسی کے بارے میں فکر مند تھا کیا تمہیں علم ہے میرے دوست کہ تم نے کتنا وقت اور مشقت ضائع کر دی ہے جاؤ اور ان تمام کھدے ہوئے گڈھوں کی گنتی کرو اور یہ بھی دیکھو کہ وہ کتنے گہرے ہیں تمہیں آسانی سے پانی مل سکتا تھا اگر تم نے اپنی ساری کوششیں ایک ہی جگہ پر کی ہوتی تم سب کی نہیں سن سکتے میرے دوست ایسے تم اپنا دھیان بھٹکا سکتے ہو تم نے صحیح کہا میں نے اپنا دھیان بھٹکا دیا مجھے ایک ہی جگہ پر کھودتے رہنا چاہیے تھا ایلیکس نے سب کو بلایا اور سب سے کہا کہ اسی جگہ کھودو جہاں ان سب نے شروعات کی تھی انہوں نے کچھ دیر کھودا اور آخر میں انہیں پانی ملا کیا بات ہے سب نے پانی پیا اور اپنے خالی کھڑے کافلا دو دنوں میں بڑے شہر پہنچ گیا جیسے کہ امید تھی جیمس اور ایلیکس نے اپنے ہنر سے بہت اچھا پیسہ کمایا ان کی تعریف کی گئی اور ان کی کوششوں کی بھی تعریف ہوئی وہ جلدی ہی دولت مند ہو گئے اور انہوں نے اور ادھک دستکاروں کو کام پر رکھا زیادہ نایاب چیزیں بنانے کے لیے اور اب یہ ممالک اور غیر ممالک دونوں جگہوں پر بکتی جیمس نے ایک بہت ہی اہم سبق سیکھ لیا تھا یہ سب اسی لیے ہوا کیونکہ میں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر توجہ دی اور اپنے مرت کس سے ہٹا نہیں